السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وسلات وسلم علیہ رسول اللہ وبعد آج کے خطبے کا موضوع تھا زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے آداب خطب محترم نے خطب مصنوعہ کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اطاعت پر قائم رہو اور رمضان کے جو باقی دن اور راتیں بچی ہیں ان میں اللہ ہر برہمین کی عبادت کرو یہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے غنیمت ہیں ہو سکتا ہے آنے والا رمضان ہم کو نہ ملے رمضان تقریباً گزر چکا ہے چند راتیں اور باقی بچی ہیں یہ بھی گزر جائیں گی جو کوتاہی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی لیکن دونوں کے اجر اور درجات کے اندر بہت فرق ہوگا وہ سابقون سابقون الا اکل اور جو سبقت کرنے والے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اے لوگوں اسلام میں زکوٰۃ کا مقام بہت بڑا ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کی ایک اہم بنیاد ہے اور قرآن کریم کے اندر اسی مقامات سے زیادہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے اسلام کے ارکان میں اس کا ذکر یا اس کا مقام رمضان سے پہلے آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مشہور قول فرمایا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ وقات اللہ منفر رقب قبئی نہ و زکاء کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے نکالنے والے کے گناہوں کی پاکیزگی ہوتی ہے بکر برے اخلاق سے انسان بچتا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے عدل سے نوازتا ہے اور یہ زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے بہت ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے اور مال کی پاکیزگی ہے اور مال کو بربادی سے بچاتا ہے اور برکت کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے برکت جہاں آ جاتی ہے تھوڑی سی بھی چیز رہتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے اگرچہ وہ چیز انسانوں کو کم نظر آئے اور جہاں برکت نکال لی جاتی ہے یا برکت ختم ہو جاتی ہے تو اگرچہ چیز زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ چیز انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے آج کے دور میں خاص طور پر جب کہ ہمارے پاس مال تو زیادہ ہے رزق زیادہ ہے لیکن ہمارے مال اور رزق میں برکت نہیں ہے لہذا آج کے دور میں برکتوں کی سب زیادہ انسان کو ضرورت ہے یہ زکوٰۃ اللہ رب العامن کا حق ہے جو فرض کر دیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العامن مال کو بڑھاتا ہے عما انفق انفقت منشین بابا یخلف و بابا خیراظقین اور اس طریقے سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر فرمایا ماں مال روا مسلم کی صدقہ کرنے سے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے زکوٰۃ کے کچھ آداب ہیں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آداب کا خیال رکھے اور اس پر عمل کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو اور ان آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے زکوٰۃ اور بندوں کا بھی حق ہے اس کے اندر اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالے زکوٰۃ نکالنے کا سبب ریاکاری نہ ہو شہرت مقصد نہ ہو فخر اور لوگوں کے اوپر دھونس جمانا مقصد نہ ہو کیونکہ زکوٰۃ میں یا صدقات و خیرات میں ریاکاری کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ریاکاری کرنے والوں کی بڑی مذمت فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ نکالیں نبی کی سنت کی موافقت ہونی چاہیے زکوٰۃ کے نکالنے میں اور وہی طریقے سے کہ آپ زکوٰۃ انہیں کو دیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ تو نکال لیا لیکن جس کو چاہا اس کو دے دیا اپنی مرضی کے مطابق ایسا نہیں ہے بلکہ کیونکہ زکوٰۃ کے کچھ مصارف ہیں انہیں کے اندر آپ کو خرچ کرنا ہے کیونکہ بہت عظیم عبادت ہے اور جتنا زیادہ انسان مخلص ہوگا اور جتنا زیادہ سنت کا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عجر دے گا تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو آپ کا پاکیزہ مال ہے اسی مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور جو حرام مال ہوتا ہے باطل مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والوں پاکیزہ جو تمہارے پاس روزیاں ہیں مال ہے ان میں تم اللہ اربامین کا حق ادا کرو اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے وقت وہ اللہ رب العالمین کا اخلاص اور اس کا خوف اس کے دل کے اندر ہو اور زکوٰۃ نکالنے میں کوئی کمی نہ کرے اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد احسان نہ جتائے نہ کسی کو تکلیف پہنچائے کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد کسی کو نہ تکلیف پہنچاتے ہیں نہ کسی پر احسان کراتے ہیں تو اللہ رحماء کہ لحم اجروں ربہم ولا خوف علیہم ولا حضرون کیسے لوگوں کا ان کے رب کے پاس ہے نہ وہ زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے اور اسی طریقے سے کبھی بھی زکوٰۃ دینے والا اس بات کو احساس نہ دلائے کہ جسے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس سے حقیر ہے اس کو حقیر نہ جانے سارے اللہ کے بندے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبہ ہے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے وقت اس کا شور کرے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دے کر کے اس کو حقیر کرے اور نہ ہی زکوٰۃ دینے کے بعد اسے امید ہو کہ ہمارے لیے دعا کریں گے یا ہماری تعریف کریں گے یہ انسان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں اللہ ہر غلامین کے ہاں آپ کس کا عجر ملے گا انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جو زکوٰۃ کے عجر کو زیادہ بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ یہ مال اللہ رب العامین کا ہے اللہ رب العامین جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے یہ اللہ رب العامین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انتقاد دینے والا بنایا اور ساتھ ہی ساتھ جو مال اللہ نے دیا اس میں بہت معمولی ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور وہ بھی جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ انسان کو ملتا ہے اس کے ذریعے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے اور اللہ رب العامین اسے بہت زیادہ عدر سے نوازتا ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسان مانے کہ اللہ رب العالمین اس عظیم رکن کو قائم کرنے کی اسے توفیق دی ہے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی اللہ نے اسے توفیق دی اور اللہ رب العالمین اس کو بخل سے اور کنجوسی سے بچایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کرشاد ہے وہ میں یوں خشو حفیظ سے ہی کا منفر جو اپنے نفس کی بخل سے بچ گیا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا کتنا بھی وہ زکوٰۃ نکال دے کتنا بھی صدقات و خیرات کر لے کتنا بھی زیادہ اللہ ہر براہمن کی بات کر لے کتنا بھی زیادہ وہ خیر کا کام کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کا حق کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ ہر براہمن کی نعمتیں ہر جانب سے اس کو گھیرے میں لیے ہوئی ہیں جس کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ ہر برامین نے اسے اسلام کی اسلام کی عظیم دولت سے نوازا اسے اہل و عیال دیا اسے اولاد دیا اسے مال دیا صحت و تندرستی دی دین پر عمل کرنے کی ہدایت دی دین کے فرائض اور احکام سکھائے اور دین کے قائم کرنے پر اللہ رب العالمین کی مدد فرمائی یہ تمام چیزیں صحت و تندرستی سے اللہ نے اس کو نوازا اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے دی کہ انسان نعمتوں کے گرنا چاہے تو گر نہیں سکتا ہے لہذا زکات نکالتے وقت اس بات کو ہمیشہ سمجھے کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے اور نہ اسے معمولی سمجھے بلکہ اللہ رب العالمین نے کا اس پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دینے والا بنایا ہے انسان کی نیت اگر زیادہ بڑی ہوتی ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اگر بڑا عمل ہے لیکن انسان کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو بڑا عمل بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت معمولی ہوتا ہے اور اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے کوئی قدر نہیں ہوتی ہے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائی دوسرے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا یہ شان کی شکر کہ اللہ رب العالمین کی توفیق دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے وہ تب کو یو من نفی ہے اللہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں پڑھ کر کے جانے والے ہو و کون اب سما قصبت لا لاظلم پھر اللہ ہر بامین تم جو کچھ بھی کیے ہوگے پورا پورا بدلا دے گا تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اے مسلمانوں رمضان کا مہینہ احسان کا مہینہ ہے خیر کا مہینہ ہے نیکی اور کرم کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور آپ کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر رمضان کے آخری اشرے میں جب آپ حضرت جبیل امین علیہ السلاۃ السلام سے آپ ملاقات کرتے تھے تو آپ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی اور طوفان ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ خرچ کیا کرتے تھے اور ایک مومن جو عقل مند ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے ہر معاملے میں جود اور احسان کے اندر بھی صدقات و خیرات کے اندر بھی اور اپنے نیک اعمال کو ترتیب دیتا ہے جس طریقے دنیا کے اعمال کو ترتیب دیتا ہے اس کو اپنے لیے ایک ہدف بناتا ہے ایک ٹارگیٹ اور ایک گول بناتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے جس طریقے سے انسان دنیا کے لیے اپنا ایک مقصد بناتا ہے اس طریقے سے آخرت کے لیے بھی مقصد بناتا ہے اور وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اوقاف اللہ نے اسے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے ڈیلی وہ صدقہ کرتا ہے اگرچہ وہ کمی ہو رمضان قبل اس کے چلا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو جو آخری بار راتیں اور دن باقی ہیں ان آخری راتوں اور دنوں میں کثرت سے اللہ ابامی کی بات کریں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کا مہینہ یا دن سونے میں گزار دیں اور رات کو ہم گھومنے میں اور اس طریقے سے لیانی باتوں میں اپنی رمضان کو گزار دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان کے آخری ایام آتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں اور زیادہ چستی کے ساتھ اور نشاد کے ساتھ اللہ العالمین کی بات کرتے تھے کیونکہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے وہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں آئندہ یہ رمضان کا مہینہ ملے گا لہذا اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں بلکہ جو باقی ہیں ان دنوں میں اللہ العالمین کثرت سے بات کریں اس بات پر انہوں نے اپنے خطبے کا اقدام فرمایا اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں پریشانی میں ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعائیں فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیک کمال کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ رب ہمارے نمازوں کو ہمارے قیام کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے در اخلاص فرمائے ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ماں فرمایا امین وصل البین محمد والا علیہ و صابین و جدا اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایک اعلان میں کر دوں اعلان کیا بلکہ ایک اور بات بتا دیں شیخ نے وہ بات نہیں بتائی اور یہ ہے زکوٰۃ فطر کے تعلق سے زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے چھوٹا ہو بڑا امیر ہو غریب سب پر اللہ نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو زکوٰۃ الفطر کا دو مقصد ہے ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو روزے دار سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کا فارا ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو فکرا اور مساکین ہیں ان کے لیے اس کے اندر خوراک ہے یہ دو عظیم مقصد کے لیے اللہ ابراہین نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے زکوٰۃ الفطر ایک سا ہے ایک سا یعنی ڈھائی کلو غلہ انسان جہاں رہتا ہے اس کی جو خوراک ہے اس خوراک وہاں کی جو خوراک ہے وہ خوراک میں سے ڈھائی کلو یا پونے تین کلو زکوٰۃ نکالتا ہے سعودی گورنمنٹ نے یہاں پر جو رقم متعین کی گئی وہ اکیس ریال ہے اکیس ریال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ ریال دینا ہے آپ کو آپ یہ ریال اگر دیتے ہیں جمعہ خیریہ میں تو لوگ آپ کی طرف سے چاول پونے تین کلو کے آس پاس غربا فقیروں میں تقسیم کرتے ہیں آپ اگر اپنے ملک میں دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی بہتر ہے تو وہاں پر آپ ڈھائی کلو یا پونے تین کلو چاول دے دیں یا گیہوں دے دیں اور جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی آپ انہیں آدمی کو دے دیں زکوٰۃ الفطر میں غلہ دینا ضروری ہے ہمارے بھی کے دور میں پیسہ تھا دینار درہم تھے لیکن آپ نے زکات الفطر میں غلہ ہی دیا ہے اس لیے غلہ ہی دیں اور جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی اس غریب آدمی کو دے دیں تو ایک کئی سریال متعین کیا گیا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں کے لحاظ سے دیں گے اپنے لحاظ سے دیں گے آپ کو پونے تین کلو دینا ہے غلہ چاہے آپ یہاں کے لحاظ سے دیجیے وہاں کے لحاظ سے دیجیے جو پیسہ بچ جائے اگر یہاں کے لحاظ سے دیتے ہیں وہ پیسہ بھی غریب کو دے دیں اس طریقے دونوں پر عمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا السلام علیکم وبرکاتہ تو اسکول بند ہے احسان نہیں ہے ٹھیک ہے